اور اگر تمہیں کسی قوم سے بد کا اندیشہ ہو تو تم وہ معاہدہ ان کی طرف صاف سیدھے طریقے سے پھینک دو یاد رکھو کہ اللہ بد کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا